اور معزز حاضرین میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں آپ نے جن محبتوں کے ساتھ ایک اپنے جذبات کا اظہار فرمایا وہ میرے لیے باعث تشکر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر دیکھے دو نظام ہیں ایک ظاہری نظام ہے جو ہمیں نظر آتا ہے مبصرات کہلاتا ہے مشاہدہ ہے جس کے تحت یہ سارے معاملات اجتماعیت کے ہیں انفرادیت کے ہیں ریاست کے ہیں سیاست کے ہیں انفرادی ہے اجتماعی یہ سارے سارے معاملات طے ہوتے ہیں دنیا کے تمام معاملات اور ایک نظام ہے تقریبا تو یہ جو ظاہری نظام ہے اس کا تعلق ہے تدبیر سے اور یہ جو تکمیلی نظام ہے اس کا تعلق ہے تقدیر سے تو دعا کا تعلق بھی اسی نظام سے ہے جو تکویل سے تعلق رکھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آپ حضرات کی مخلصانہ دعائیں نیم شب اور یہ جذبات انشاءاللہ ہندوستان کے مدارس کے لیے وقت دیوبند کے لیے دارڈو دیوبند کے لیے ندوت اولابا کے لیے اور دیگر مدارس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا کام کرتی ہیں یہ دعائیں جس کا تھا جس کو صرف آپ کا قلب جانتا ہے اور آپ کا اللہ جانتا ہے بے شمار لوگ ہیں میرے لیے باعث مسرت اور باعث تشکر یہ ہے کہ آپ کی ان مخلصانہ دعاؤں کا میں ایک تھوڑا سا حصے دار رہا ہوں ان کبھی کلمات کے بعد جو موضوع ہے اس پر آپ نے مختلف علماء کرام اور مشاعرین امت کے پرمت خطابات سنے اور جو حقائق پر مبنی ہے ظاہر ہے اس میں مزید اگرچہ موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ اگر اس پر بات کی جائے تو ساری رات بھی گزر جائے تو بات ختم نہیں ہوگی لیکن اجمالی طور پر پاس اہم پہلو آپ کے سامنے آئے ہیں ہندوستان کے اندر مدارس کا کردار کیا ہے اس کو ایک واقعے سے سمجھیے کہ تقسیم وطن سے پہلے لاہور میں ایک مجلس ہو رہی تھی اور علامہ اقبال اس میں موجود تھے علامہ اقبال کے بہت قریبی سمجھے جانے والے جن سے علامہ کا بہت بے تکلف رابطہ تھا جسٹس عبد الحمید جو لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی تھے لیکن علماء کرام اور مدارس سے حسن زن نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ نب اور ناقب تھے یہ اتفاق کے بعد اسی مجلس میں انہوں نے علامہ اقبال کے سامنے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا اور علماء کے شان میں کچھ اس طرح کی باتیں کہیں جو علامہ کو ناگوار گزری جو انہوں نے تاریخی جواب دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سند ہے انہوں نے کہا کہ جسٹس عبد علماء جو کچھ کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے یہ پریشر بوریا نشین ہے انہیں کام کرنے دیجیے اگر یہ ہندوستان کے اندر نہ ہوتے تو ہندوستان کا کیا حل ہوتا میں اسپین کے اندر دیکھ کر آ رہا ہوں جہاں آٹھ سو بیاسی برس مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور اس عظمت رفتہ اور اس عظمت رفتہ کی داستان کہ یہ قرطبہ ہے یہ الحمرہ ہے یہ اشبیلیا ہے یہ فلاں اور یہ فلا ہے اگر یہ علماء اور یہ مدارس نہ ہوتے تو ہندوستان کے اندر گائیڈ بتایا کرتے کہ یہ وہ مسلمانوں کے عزمت رفتہ کی نشانی ہیں کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی تھی یہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا آپ قدر کیجیے ان کی بے شک آپ ان کے خیالات سے متفق نہیں نہ ہو لیکن نب بھی مت کیجیے کیونکہ آپ کو اپنے ایک لفظ کا جواب دینا پڑے تو لکھا ہے کہ جسٹس عبد الحبی یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا میرے سامنے جیسے ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا تو مدارس کا کردار وطن کی آزادی اور اس سے متعلق واقعات کو اگر تجزیہ اور تحریر کی جائے تو بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اور خاص طور پر علماء کرام کی جد و جہد کو شامل کیے بغیر نہ وطن کی آزادی ممکن تھی نہ ہندوستان کی تاریخ مکمل ہو سکتی ہے حضرت شیخ الہند کی جنگیں ہے اور یہ تسلسل ہے جب جب ملک کے اندر اس قسم کے واقعات پیش آئے تبھی وہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ چودہ سو سال کی تاریخ پر آپ اگر تجزیہ کریں گے تو شاید کوئی صدی اور صدی کا کوئی اشرا ایسا نہ ہو کہ جس میں مسلمانوں کو کسی نہ کسی قسم کے چیلنجز کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو اس وقت کون سامنے آیا یہی علماء سامنے آئے اکبر کا دور ہے دین الہی کے قیام کی جد ہے اور اس کے پس پردہ جو کچھ بھی تاریخ اور جو کچھ مقاصد اور عزائم یہ وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہیں اس وقت کون کھڑا ہوا امام ربانی حضرت سینا سفر ہو گئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی میں اپنے دور کے اندر کیونکہ دور کے ساتھ ساتھ چیلنجز بدل جاتے ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی تو یہ وہی قافلہ ہے کہ جو تاریخی تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور اس طرح کے اندر دیکھیں تو ہم پر اور آپ پر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس پہ بہت سنجیدہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک بات لکھی انہوں نے کہا کہ اٹھارہ سو ستاون کے خوفناک ترین حالات اس طرح کے تھے کہ اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی اور ان کے رفقائے کانڈ نے ہم لوگوں کو ایک غار کے اندر بند کر دیا ٹھیک اسی طرح جس طرح سے اصحاب کیف اپنے ایمان کو اپنے عقائد کو اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اس ظالم نظام سے بچنے کے لیے غاروں کے اندر چھپ گئے تھے ان علماء نے ہمیں بھی ان غاروں کے اندر بند کر دیا ان مدرسوں کے غاروں میں بند کر دیا تو پیشے کی بات صحیح ہے اور بہت صحیح ہے لیکن دور کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وقت تبدیل ہوتا ہے تقاضے تبدیل ہوتے ہیں جس طرح سے تین سو سال کے بعد اصحاب کہہ باہر نکلے تو وہ سوسائٹی میں اجنبی تھی نہ وہ سکہ رائج الوقت تھا نہ وہ بادشاہ تھا وہ نظام تھا نہ وہ لوگ تھے نہ وہ اجتماعیت تھی نہ وہ زبان تھی نہ وہ کلچر تھا کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بدل چکا تھا اس کے بعد مولانا ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ ہماری بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہو رہی ہے آج جب سو سال کے بعد ہم کاروں سے باہر آ رہے ہیں تو ہمارے لیے ہر چیز اجنبی اجنبی ہے ہم اس سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں ہم اس سوسائٹی کی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں وہ ہماری زبان نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ افاق و تفیق کا سلسلہ جو ہے یہ رک کچھ رکا ہوا سا لگ رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دور کی اس طرح جو ہے اس کو سمجھ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک دور وہ تھا کہ جب انگریزوں کی مخالفت میں ہمارے علماء نے یہ کہا کہ نہ انگریزوں کی زبان استعمال کرنی ہے نہ ان کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے وہ بہت اس دور کا کرا تھا لیکن آج وہ دور نہیں ہے آج دور ہے کہ ہم ان کی زبان کو سیکھیں اور جب تک حضرت نانوتوی علی روا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے بادبانی کے جہاز سے تو انہیں ایک جرمن پروفیسر سے ان کی گفتگو ہوئی راستے میں وہ جرمن پروفیسر انگریزی جانتا تھا اور حضرت مولانا عربی جانتے تھے چنانچہ ایک ترجمان کو بیچ میں بٹھایا گیا جب یہ گفتگو ہو گئی تو مولانا ہے حضرت نانوتی علی رحما نے یہ فرمایا کہ میں نے عہد کر لیا اور قصد کر لیا اگر زندگی نے مجھے مہلت دی تو میں ہندوستان جا کے انگریزی سیکھوں گا اس لیے یہ ضروری ہے تو حضرت مناظر حسن گیلانی نے یہ بات لکھی کہ ہم غاروں سے تو باہر آ لیکن ہم اس سوسائٹی کے اندر اندر ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسا کہ ڈاکٹر محمود غازی نے ایک جگہ لکھا دیکھیے بات چاہے چھوٹی ہو لیکن وہ بات بہت بڑی بن جاتی ہے کہ ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک اشائیہ کی مجلس تھی اس میں ایک بہت ہی عالم جن کے علم پر نہ صرف عوام بلکہ طبقہ علماء کو بھی اعتبار تھا وہ بھی وہاں موجود تھے اور ایک وکیل بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اسٹیبلشمنٹ میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے یہی الفاظ تھے کہ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہو سکتی ہے مولانا کچھ خاموش ہے تو انہیں یہ ہوا کہ شاید مولانا میری میرا سوال کا مطلب نہیں سمجھے کیونکہ میں نے انگلش کے الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے قیام میں کم سے کم تقاضے کیا ہو سکتے ہیں مولانا اس وقت بھی نہیں سمجھے تو ڈاکٹر محمود غازی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر مولانا سوال نہیں سمجھے اور جواب نہیں دیا تو ان کے دلوں کے اندر ایک منفی تاثر پیدا ہو جائے گا لہذا ضروری ہے تو کہنے بے میں نے مخاطب کر کے کہا مداخلت کرتے ہوئے کہ شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دارالاسلام کے بارے میں کچھ معلوم کر رہے ہیں جی ہاں جی ہاں بالکل یہی یہ میرا منشا ہے اب مولانا نے اس پر بیان کیا اور بہت مطمئن ہوئے تو کہنے کا منشا یہ تھا کہ وہ اس طرح وہ پرانی تھی ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا معلوم تھا لیکن نئے دور کی جدید اصطلاحات جو ہیں وہ اس سے ناواقف تھے کچھ ایسا ہی حال جو جنگ مارا نے لکھا ہے وہ ہو رہا ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اسی سوسائٹی کے اندر رہنا ہے اسی سوسائٹی کو متاثر کرنا ہے اس سوسائٹی کو بتانا ہے یہ جو گیپ پیدا ہو رہا ہے تو اس سے بڑے مسائل وہ پیدا ہو رہے ہیں جیسا کہ ابھی چند روز قبل دہلی کے اندر ایک میٹنگ تھی اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات یہ چل رہی تھی کہ حکومت مدارس کے ہی پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ چار پرسینٹ لوگ جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کی حکومت کو اتنی فکر ہے کہ وہ پچھلی گورنمنٹ بھی کہتی نہیں اور اب موجودہ گورنمنٹ بھی یہی آخر یہ چار پرسینٹ یہ چھیانوے پرسینٹ کے لیے کیوں نہیں کچھ کرتے سچا کمیٹی میں بھی اس کا ذکر ہے تو میں نے اس پہ کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس پہ کچھ ارض کروں اس کو آپ ایک طرح سے سمجھیے کہ یورپ کے اندر ایک تجربہ کیا گیا ایک اصول اور ایک کلیہ ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے جب موجود ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوگا ہم موجود ہیں ہمارا ایک وزن ہے ہمارا جسم موجود ہے ہمارے جسم کا ہاں اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک روح سے اور ایک جسم تو لہذا جب جسم کا وزن ہے تو لا والا روح کا وزن بھی ہونا چاہیے چنانچہ یورپ کے اندر اس کا تجربہ ہوا اور اس کا ریزلٹ اور نتیجہ جو سامنے آیا کہ جب انسان ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر سے اکیس گرام کم ہوتا ہے کتنا کم ہوتا ہے اکیس گرام لیکن اس اکیس گرام کی اہمیت کیا ہے کہ جب اکیس گرام انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو یہ ستر کلو کا جسم جا کر دیکھ کر ڈھیر بن جاتا ہے میں نے کہا سمجھنے کی اس کی ضرورت ہے کہ یہ مدارس یہ علماء وہی اکیس گرام ہے اس معاشرے کے اندر حکومت جانتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ اکیس گرام نکل جائے تو یہ معاشرے تو خود ختم ہو جائے گا اور ہمیں کسی اکیس گرام کی حفاظت کریں کیونکہ یہ روح ہے اس معاشرے کی اور اس ملک کی اور اس ملت کی اس امت کی اور اس ملک کے مستقبل کی تو لہذا اپنی اہمیت کو پہچان لیا اور اپنی اہمیت کو پہچانتے ہوئے جو آج کے اصطلاحات ہیں جو آج کے دور کے تقاضے ہیں ان کو سمجھیے اس میں آگے آئیے جب تک اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے تو یہ بغیر اصطلاحات کے تو کوئی بھی چیز نہیں آ سکتی آج ڈاکٹرز میڈیکل سائنس سے متعلق کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں لیکن بازار کے اندر سے آپ اگر تصویر کتابیں لا کے پڑھ لیں تو کیا آپ کو دنیا ڈاکٹر مان لے گی نہیں یا آپ اس کو ان کتابوں کو سمجھ لیں گے یقیناً نہیں سمجھیں گے جب تک کہ آپ ان اصطلاحات کو اور ٹرمس واقف نہیں ہوں گے تو لہذا ہر علم کی اصطلاحات ہے ہر علم کی کچھ ٹرمس ہیں اور تو آج کے دور کی جو ٹرمس ہیں آج کے دور کی جو اصطلاحات ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور یقین رکھیے کہ جس دن آپ نے اس پر قابو پا لیا تو آپ اس سوسائٹی کو متاثر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس علم بھی ہے اللہ نے آپ کو بے بڑا علم دیا ہے اور آپ کو متاثر کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور عوام سے جڑنے کی آپ جڑے ہوئے ہیں آج بھی عوام اپنے علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس ناحیے سے بھی غور کرنا چاہیے مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ سارے دارڈ دیوبند کا ہی لفظ ہے آج دنیا میں جہاں جہاں بھی مثلاً صحیح کے مطابق دین کا کام ہو رہا ہے وہ واسطہ یا بلا واسطہ دارڈ دیوبند کا ہی فیض ہے آپ کو حیرت ہوگی ایسٹ افریقہ میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہے ری یونین بہت یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اگر کار سے بھی آدمی ایک کنارے سے دوسرے کنارے جائے تو ایک گھنٹے سے سوا گھنٹہ لگتا ہے اتنی چھوٹی سی اسٹیٹ اسی کے آگے ایک ہے جزیرت القمر اور اس اسٹیٹ کا نام یہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاند سے جو چیزیں نظر آتی ہیں زمین میں اس میں سب سے نمایاں جو ہے وہ یہ جزیرے کون نظر آتا ہے میرا جانا ہوا وہاں چھوٹی سی اسٹیٹ ہے اور سو فیصد وہاں مسلمان ہیں یعنی دوا میں ڈالنے کو بھی کوئی دوسرے مذہب کا آدمی نہیں ملتا سب کالے ہیں ان کی زبان اجنبی ان کا تبد اجنبی ان کی تہذیب اجنبی وہ بالکل لاواقف ان کا کوئی رابطہ ادھر سے نہیں ہے لیکن اسی جگہ جنگل تھا وہاں ایک مسجد تھی اور وہاں خطبہ ہو رہا تھا اور وہاں دارلو دیوبند کا ذکر چل رہا تھا وہاں علماء دیوبند کی تاریخ بتائی جا رہی تھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہماری کوشش کا نتیجہ ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف بے چارے ہے یہ اندر اللہ قبولیت کی علامت ہے یہ اس اخلاص کی برکت ہے کہ جو بانی دار ڈوبے ہوئے حجت صاحب حضرت محمد قاسم نانوت بھی نور اللہ محمد نے دارو کی بنا کے وقت ان کے دل کا اخلاص تھا آج وہ ڈیڑھ سو سال بعد وہ نسل بعد نسل اسی طرح سے منتقل ہو رہا ہے وراثت منتقل ہو رہا ہے آپ تک پہنچا ہے اور آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگلی نسلوں کو اسی بن اسی طریقے پر اسے منتقل کریں لیکن اس اضافے کے ساتھ کے ہر دور کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں بار بار جو ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میرا مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے دیکھا میں نے تو باتیں ایک آج ضرورت اس بات کی ہے اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو نہ ہی تو ہم اپنی گفتگو سے متاثر کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے علم سے متاثر کر پائیں گے ہم علم سے اسی وقت متاثر کر پائیں گے بات وہی کہنی ہے لیکن ان کی زبان میں کہنی ہے بات اسی انداز کو اپناتے ہوئے کہہ ہے تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو پر بھی غور کیا جائے تو مدارس کا ماضی میں بھی ایک عظیم الشان کردار جس کے مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے آئے اور انشاءاللہ شاء اللہ سن ان جیسا کہ ابھی گرام قدر ابو آزمی صاحب نے کیونکہ کہ اسلام ہی یہاں پر اب ان کا ضامن ہو سکتا ہے یہ مدارس ہی یہ کام انجام دے سکتے ہیں لہذا اس ناحیے سے دیکھیں اور ہر آدمی انفرادی طور پر اپنا اپنا جائزہ لے خدمت میں سوچے کہ کل ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے پوری امت کا جواب دینا ہے اور اپنے آپ اب پوری امت کا جواب دے سمجھتے ہوئے تصور کرتے ہوئے غور کریں کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس اصلاح جو ہے وہ تو فرد سے شروع ہوتی ہے میں اپنی ذات سے شروع کروں گا تو تبھی کام بنے گا لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ پہلے میں دوسرے کی اصلاح کر دوں پہلے میں مسلم بن جاؤں تو یہ کبھی نہیں ہوگا اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں پہلے اپنی خامیوں کو دیکھیں اپنی خوبیوں کو دیکھیں دونوں کا موازنہ کریں وقت کے تقاضوں کو دیکھیں اور پھر قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ سنو اللہ کل بھی ہمارا ہے اور مستقبل بھی ہمارا ہے انہیں چند طالب علم بات کو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آخر دامان الحمد للہ